سفید سانپ بہت عرصہ پہلے ایک رحم دل بادشاہ جو دلوں پر حکومت کرتا تھا سب اس سے محبت کرتے تھے پر کوئی ایک تھا جو جانتا تھا کہ سلطنت میں یہ سب کچھ جادو سے ہو رہا ہے ہر رات کھانے کے بعد اسے ایک بھروسے مند غلام کے ذریعے ایک پکوان کی سربراہی کی جاتی تھی وہ غلام بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ پکوان کیا ہے ایک دن اس نے جاننے کا فیصلہ کیا اس نے پکوان کو کھولا اور ایک سفید سانپ دیکھا جسے مار کر پکوان بنایا گیا تھا اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا تب اس نے کھڑکی کے باہر کی آواز سنا کہ چڑیا ملیکا کی انگوٹھی کھو جانے کے بارے میں بات کر رہے تھے جسے جھیل میں بت کھا گئی تھی اس نے بت کو پکڑا اور اسے کاٹ کر انگوٹھی نکال لی اور ملکہ کو دے دی بادشاہ نے اسے پوچھا تمہیں کیا انعام چاہیے جہاں پناہ مجھے گھوڑا اور سفر خرچ کے لیے کچھ پیسے چاہیے میں دنیا دیکھنے کے لیے کچھ فاصلے طے کرنا چاہتا ہوں اب اس کے پاس جانوروں کی باتیں سننے کی طاقت تھی غلام خوشی سے سواری کرتے ہوئے جنگل میں پہنچا تب وہ تین بے سہارا مچھلیوں کے پاس آیا جو ماتمی لباس میں تھی آہ, کیا بدقسمتی ہے رہا ہے ایک رحم دل غلام مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیتا ہے ہم تمہیں یاد رکھیں گے اور تمہاری بدقسمتی کا بدلہ لیں گے غلام اپنا سفر راستے پر جاری رکھتا ہے جب وہ ایک آدمی کے چلانے کی آواز سنتا ہے اور راستے پر چونٹیوں کے پہاڑ کے باہر وہ چینٹوں کے بادشاہ کو دیکھتا ہے او گھوڑے اپنے بھاری ٹاپوں سے رحمی سے ہمارے لوگوں کو روند کر چلے جا رہا ہے کیا تجھے اس کا علم نہیں ہے ہم تمہیں یاد رکھیں گے ایک اچھا موڑ دوسرے کا مستحق ہوتا ہے جب وہ دو بوڑھے کے پاس آتا ہے جنہوں نے نوجوانوں کو اپنے بچاؤ کے لیے دور پھینک دیا وہ نوجوان خوف سے چلاتے ہیں بے سہارا ہو کر اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں ہم ہاں، ہاں، کتنے مجبور چوہے ہیں ہمیں خود سے منتقل ہونا چاہیے اور ابھی ہم اڑ نہیں سکتے یہاں بھوکے پڑے رہنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں غلام گھوڑے سے اتر کر تلوار کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے وہ تینوں کوے سرگرم اور مطمئن ہو جاتے ہیں وہ بھوکے تھے اور غلام کی طرف دیکھتے ہیں ہم تمہیں یاد رکھیں گے ایک اچھا موڑ دوسرے کا مستحق ہوتا ہے وہ ایک بڑے شہر میں پہنچتا ہے جہاں بادشاہ کا سوار بھیڑ کے آگے اعلان کر رہا ہوتا ہے بادشاہ کی بیٹی کو شوہر چاہیے جو کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنا چاہے گا اسے سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا اور اگر وہ ناکام رہا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا وہ غلام محل کے باغ میں پہنچ کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھتا ہے اور اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور بادشاہ سے ملتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا غلام کو کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر میں لے جایا جاتا ہے بادشاہ بھی ایک بڑی کشتی میں ساتھ آتا ہے بادشاہ اپنے انگوٹھی پانی میں پھینک کر شرط کا اعلان کرتا ہے اگر تم انگوٹھی کے بغیر پانی سے باہر آئے تو تمہیں بار بار لہروں کے حوالے کر کے بہت ہی سخت سزا دی جائے گی حیرت زدہ اور بے سہارا غلام کھڑا رہ کر پانی کے اندر دیکھتا ہے تب ہی تین مچھلیاں سطح پر آ کر اس کے ہاتھوں میں مشل باندھ کر مسکرا کر چلی جاتی ہیں غلام اس مشل کی روشنی میں انگوٹھی تلاش کرتا ہے اور خوش ہو کر بادشاہ کو پیش کرتا ہے مگر شہزادی غصے میں ہوتی ہے اور دوسری شرط اسے شادی کے لیے رکھتی ہے غصہ ور شہزادی غلام کو باغ میں لے جاتی ہے جہاں اس نے دس بوری باجرے کے دانے شبنم کی طرح ہر طرف بکھیرے ہوتے ہیں کل صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ تمہیں چن کر اکٹھا کرنے ہوں گے اس میں سے ایک دانا بھی نہیں چھوٹنا چاہیے دانوں کو دیکھ کر غلام نا امید اور شکستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اسی طرح رات گزرتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی نظر دس باجرے سے بھری بوریوں پر پڑتی ہے اور چینٹیوں کے بادشاہ کی قیادت میں ہزاروں چینٹیوں کو دیکھتا ہے خوشی سے وہ شہزادی کی طرف دیکھتا ہے جو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہے مگر مطمئن نہیں ہے اس پر بھی کسی طرح شہزادی کا دل نرم نہیں ہوتا ایک شرط اور تمہیں پوری کرنی ہوگی تبھی میں تم سے شادی کروں گی ہاں محترمہ آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے لیے زندگی کے پیڑ سے سنہرا سیب لے کر آنا ہوگا غلام ہکا بکا ہو کر سنہرے تلاش میں سلطنت سے نکل پڑتا ہے وہ کئی دنوں تک بے مقصد سفر کرتا ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ زندگی کا پیڑ کہاں ہے وہ تھک جاتا ہے اس کے جوتے پھٹ جاتے ہیں وہ ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے تین کوے اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک سنہرا سیب اس کے پیٹ پر رکھا ہے ہم وہی تین جوان ہیں جنہیں تم نے بھوک سے بچایا تھا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ تمہیں سنہرے سیب کی تلاش ہے ہم مڑ کر سمندر کے پار دنیا کے آخر میں پہنچے جہاں زندگی کا پیڑ کھڑا تھا اور تمہارے لیے سنہرا سیب لے آئے وہ خوشی سے سیب لے کر شہزادی کے پاس آتا ہے سیب دیکھ کر شہزادی کا دل پگھل جاتا ہے وہ سیب کو دو حصوں میں کاٹ کر کھاتی ہے وہ دونوں شادی کر کے ہمیشہ خوش رہتے ہیں